انسان کے لیے خطرناک لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں انسان کے نفس پر پریشانیوں اور وساوس کا حملہ ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے میں دنیا کا سب سے مظلوم سب سے بدحال اور سب سے زیادہ غم زدہ انسان ہوں یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے اکثر لوگ بڑی بڑی غلطیاں ایسے ہی لمحات میں گھر بیٹھتے ہیں اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں ان کو یہاں تک یاد نہیں رہتا کہ ان کے پاس کلم طیبہ جیسی قیمتی نعمت ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو سانس لے رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے ان کو یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی غذا ہے ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے دل و دماغ میں قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں اور یہ بھی فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے کتنے پردے ہیں ایسے پردے کہ اگر وہ اتار لیے جائیں تو ان کا سارا غم و غصہ شرمندگی میں بہہ جائے اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس وقت وہ جس غم و پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بعض قوتوں کے بل بوتے پر ہے ورنہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انسان بے بسی کے جال میں پھنس جاتا ہے تب وہ مار کھاتا ہے مگر غصہ نہیں کر سکتا تب وہ ایسا تشدد دیکھتا ہے کہ جسم میں کچھ محسوس کرنے کی سکت تک نہیں رہتی اس لیے جب بھی نفس پر پریشانیوں اور وساوس کا شدید حملہ ہو اس وقت کو کوئی فیصلہ نہ کریں اس وقت صرف اور صرف استغفار میں لگ جائیں اپنے گناہ یاد کریں ان پر روئیں ان کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اپنے دل کو سمجھائیں کہ اس وقت جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے وہ حقیقی باتیں نہیں محض شیطان کا حملہ ہے اور شیطان ذکر اور استغفار سے بھاگتا ہے فیصلے کرنے دوسروں کو الزام دینے اور زیادہ سوچنے سے نہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین استغفار شیطان کی کمر توڑتا ہے شیطان اور اس کے چیلوں نے دراصل بہت محنت کی کہ مسلمان استغفار اور توبہ سے دور اور محروم رہیں وجہ واضح ہے توبہ استغفار سے شیطان لائن کی قبر ٹوٹتی ہے اور وہ جن گناہوں کو اتنی محنت سے کراتا ہے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں بلکہ سچی توبہ سے وہ گناہ بھی نیکیا بن جاتے ہیں ماشاء اللہ امت میں کچھ لوگ ہمیشہ شیطان کے خلاف مورچہ لگا کر مسلمانوں کو توبہ استغفار کی طرف لانے کا کام کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ امت مسلمہ کے محسن ہیں ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی عرب ملک میں ایک بوڑھے بزرگ مسجد میں مقیم تھے اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہر طبقے کو توبہ استغفار پر لے آئیں ایک صاحب تھے ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی سالہ سال بیت گئے دونوں میاں بیوی پریشان کسی نے خاون کو بتایا کہ فلاں مسجد میں جاؤ ایک بزرگ دوا دیتے ہیں اور سال بھر میں اولاد ہو جاتی ہے وہ آدمی مسجد گیا ایک خستہ حال بزرگ نہ پیری نہ مریدی نہ تحفے نہ ہدیے نہ کشف نہ دعوے اور نہ اپنی ذات کی کوئی بات سائل نے مسئلہ عرض کیا فرمانے لگے بیٹا ایک دوا ہے تم دونوں کو کھانی ہوگی مگر ہے کچھ کڑوی کھا لو گے عرض کیا بہت پریشان ہے ضرور کھائیں گے فرمایا فجر کے طلوع سے ایک گھنٹہ پہلے دونوں جاگ کر وضو کر لیا کرو اور آدھا گھنٹہ نماز اور آدھا گھنٹہ استغفار اور پھر فجر کی نماز بڑی مؤثر دوا ہے خاون گھر گیا بیوی کو بتایا رات کا وقت تھا خاون نے کہا کیا خیال ہے کل سے شروع کر دیں اس اللہ کی بندی نے کہا کل سے کیوں آج سے ہی انشاءاللہ اللہ ایسی دوا تو نعمت ہی نعمت ہے دونوں نے عمل شروع کیا ماشاء اللہ چھ ماہ بعد بیوی کو حمل ٹھہر گیا اور پھر اولاد کا سلسلہ مستقل چل پڑا مگر اولاد سے بھی بڑھ کر ان کو جو چیز مل گئی وہ استغفار کی نعمت تھی